حسین لاچار ہوسین لاچار چار شب شب ماتم حسین حسینا کربلا مقتل حسین کیا بنی کہ ایسے انقلاب نے جنم لیا جو تا قیامت ہر دور کے جزید کے خلاف ایک اعلان مسلسل ہے ہر انقلاب کربلا سے اٹھنے والی حسینی فکر چاہتا ہے انقلاب بوزر سا عزم چاہتا ہے میں سمو سلمان سا صبر چاہتا ہے انقلاب جون و حبیب سا جذبہ چاہتا ہے جو چراغ خیمہ بجھنے کے بعد اپنی جگہ چراغ کے دوبارہ جلنے کا انتظار کریں بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرستے ہیں یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے ہے سنو سنا انقلابیوں ہم وہی قبیلہ ہیں ہم وہی لوگ ہیں یہ پردہ دار حسینی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ شیرخوار یہ نونہار یہ جوانوں پیر یہ بوڑھے لبوں پکڑ کربلا کی یاد سجائے انقلاب انقلاب انقلاب کی سدائیں بلند کر رہے ہیں انقلاب ہے جو چودہ صدیوں پر وہی قیام قیامت ہر حسینی دور میں ہر رسم میں ہر قوم میں سے کربلا کو دہراتا رہے گا یہ نوحہ اور نوحہ خاں جو آئے فاطمہ کو زہرا کا اعزاز ہے یہ ذاکری کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے ہم ہے مظلوموں کی سرا پہ سزا دینے کا انقلاب خون سے تیخ کاٹنے کا نام ہے گھر لٹا کر تب صحرا میں سجدہ شکر کرنے کا نام ہے زخمی سینے پر برچیوں کے بھوکنے کا نام ہے انقلاب نام ہے جوش حسینی کا انقلاب نام ہے جوش حسینی کا انقلاب نام ہے خون حسینی کا انقلاب نام ہے سب حسینی کا ہاں اسی لوگوں کا نام ہے انقلاب ہاں اسی شبیر کا نام ہے انقلاب انقلاب انقلاب انقلاب انقلاب انقلاب ماتم شبیر سے انقلاب ماتم شبیر سے انقلاب ماتم شبیر سے انقلاب فکر انقلاب ہے حسین فکر چاہیے کے جو جو اٹھی اٹھی ایسی فکر چاہیے جیسی فکر چاہیے فکر ہوتی جس طرح کی ویسی فکر چاہیے کی علی فکر چاہیے چاہیے

نام انقلاب انقلاب گھر لٹا کے شکر بھیجنے کا مسکرا کے پیچھے انقلاب نوجوان کی جب دیکھنے کا نام انقلاب انقلاب انقلاب ہے تدائے اطلاع حسین حسین انقلاب کربلا ہے کیا پلا حسین حسین انقلاب قبر دھوپ میں ہے لاشائے حسین دھوپ میں حسین انقلاب جب میں چھپا دلا سائے حسین تو کیا کہے اسے انتلام انترا ماتم شبدیت انتراسی ماتم شبھی انتلاب بول انقلاب ہے تو بول پھر علی کا ہے انقلاب ہے تو جوش انقلاب ہے تو جوش پھر علی کا ہے جوش انقلاب ہے تو ہوش پھر علی کا ہے وقت انقلاب ہے تو وقت پھر علی کا ہے انقلاب ہے تو ضبط پھر علی کا ہے تلک جیئیں گے ہم پیام گے سنائیں گے نقبت و غرور تیرے نام کو مٹائیں گے نارائے حسین سے زمانے کو جگائیں گے گے ہر بلند دین کا علم ہے ہم بتائیں گے فکر سے وہ انقلاب لائیں گے زمین سے منزل یقین ہے نہیں ہے اس میں کوئی شاہ مجل سے ادا جلو تو تادیوں کی یہ گھنا ہے ادا کا یہ زمین اور یہ پلا

میں حسین میں بدل لہو سے دن چلا بٹل بدار بیٹیاں حسین غم میں ہے بیٹیاں حسین کھلے گلے میں ہے کی شان فاطمہ حسین فکر کا کمار

بھی شعور بھی یہ ہم صفات بندگی شعور بھی ہم سفاط بندگی ہمارا یہی یہی ہماری زندگی ہماری زندگی ہم بھی یہ سمجھ سکیں گے تو و کمبری حسینیت جہاں جہاں وہاں کلندری کلندری سے پرستیوں کی راہ کا پتا ہے کربلا کی راہ کا پتا ہے کربلا دل کے مقابلے پہ آ گیا ہے کربلا مقابلے پہ آ گیا ہے کربلا کے غرور کو مٹا گیا ہے کربلا بھی دیا جلا گیا ہے کربلا حسین بن کے چھا گیا ہے کربلا کربلا شدید ماتن شدید انقلاب ہے یہی ماتمی لباس ہو ہوا مجھے اگام کوئی خوف نہ ہراس ہو اس طرح حسین غم بتائیے قیاس ہو سے اور پہ غم کی جب اساس ہو شاہ کا کا پاس پاس ہو کرپاس بلکلا طالب علی جو ہے وہ جوہری جناب ہے عقل پر عقیل کی عطائے بھو سراب ہے فکر عرفاب دین میں فکر حق نصاب ہے انقلاب کر سے ظلم بے نقاب ہے

و علی بھی تو نوائے انقلاب ہے ناصر و اسد قمر لوائے انقلاب ہے اکبر و نقی سدائے انقلاب ہے سب کبھی نا کابر برائے انقلاب ہے ریحان آدمی کے نام ایک ذاکر حسین ایک شاعر امام مل گیا دعائے سیدا سے ان کو وہ مقام بے ادا کی پدم میں حسن حسین کے بلا کے بال پر حسینیوں کے ہے سلام